الحمد لله الحمد يا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك الله وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل گیا جی درویش حضرت

مرید کا پتا جڑا ہے ہے ہاں، ہاں، کیا بات جی۔ مرید کی عظمت جی کتاب کی عظمت پتا لگ جائے کتاب کا نام ہوئے لکھا ہوئی مامے دنالی پوچھنے کی کتاب دا نام آوے اسے لکھا ہوئے امام آدم بندہ مجبور ہو جاتا ہے پریشر سے اپنا بند کر کے اس کے اندر تحقیق ہی ہوگی اسی طرح مرید کا تعارف شاید تو بعض اوقات نہیں ہوتا ہے

کیوں کی جائے تو نسبت غوث غوث پاک پاک جتنے مرید گوت ہونا ہے وہ کس شان کا بندہ ہونا بعض اوقات مصنف غیر معروف ہو گئے تصدیق معروف ہو گئے تو مصنف کا تعارف ہو گیا اگر تصنیف غیر معروف ہو گئے مصنف مشہور معلوم ہو تو تسلیم کا تعارف ہوتا اسی طرح حاضر قیاس شیخ معروف مامل ہوئے تو مرید کا ہو سکتا ہے اگر مرید کامل ہوئے تو شیخ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کے دربار کا تقریباً میں آخا گا اپنے گھر ضرور بنوائے جتنے دربار ہونا ہے نال مسجد کیوں ہر میں جب بیٹھ رہے ایک سجدے کر سکتا ہے کر ہے کہ وہ جگہ مسجد والوں کو مقدس بن جاتی ہے اللہ جاتے بندہ مبارک اس دیکھی کا بدلا یہ دیتا ہے کہ جس کو سارے یہ جو پیار سی اپنا گھر تیرے بنا دیا تو آ کے ساڈا ذکر ہو سکتا اور اس گھر کی وجہ بنا دوں گا یہ الا تارا بنوا اگر کسی نے دل تو گیا گزرے وہ آخ آ کے دست آمین جان بوجھ کے کرتا ہے دلالت ہو گئی ورنہ مناسبت کو بھی دوسرا شب یعنی میرا اچھا، چڑھا ساری چیزاں میں مدد رکھ کے جناب سامنے ایک انوکھا جہا موجود آن لگا ان جناب اللہ ہونا واسطے وہ ہے موت اور میں کی موت جس وقت اللہ بندے دل کے اندر ہے نا اس وقت فرشتے کو مسالہ ہے جا اس کی جان ہوں قبض کر کے لیا جو جان دوسرے واگرار مجبورت نہیں دیکھی جا رہی

جان قبض کا اظہار کی ایسا جی جان قبض کرنے واسطے آئے ہیں آپ نے تھپڑ مارا تھپڑ مار کے آپ کر دی اللہ سبار کو اتارا یہ کام کیوں کرایا ہے محل واسطے کہ تاکہ دنیا کو پتا لگ جاوے سے خاصا بھی جان سب کرنا وہ ہو ہو رہے رہے آما واسطے اصا ہر کام دیر دیر دیر نہیں کرتے کرتے لیکن اتنے سڈے وال آنا سجن پسند نہ کرے پسند کرتا ہی وہ اقتدار بھی پتا ہوتا ہے جانا پسند نہ کرے لیکن مطلب یہ خدمت دین تو رج کے جانا اللہ تعالیٰ پھر اس کی جان جان جان قبض قبض قبض کرا ورنہ نہیں فرما معلوم ہوا کرانا واسطے بہت سا ہونا یہ ہور طرح ہے ہوا واسطے ہور طرح کر کے اس قانون سید الانبیاء اس واسطے بھی جن اللہ تعالی نے پورا فرمایا کہ اس صدیق اکبر بعد سے واقع اس گل آئی جب آپ سلا تو تسلیم نے ممبر سے فرمایا خوشی رہا آپ کو جب اللہ آپ اللہ تعالی نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے کہ میرے علاوہ یا اسے رہنے تو اس بندے نے اللہ ہمارا جانا پسند فرمایا ہے اس گل نے صدیق اکبر روئے نے باقی صحابہ نہیں روئے میں نہیں جانا چاہتا گل وہ تو ایک الگ موضوع ہے نا میں صرف اس مناسبت گل کر پیش کرنا کہ سیگ لمبیا سے علیہ وسلم وہ اختیار دیتا ہے کہ نہیں آپ نے جب پسند فرمایا پھر آئے فرماؤ اگر موت ہے موت یہ ہوئی جبرت فرشتہ روح روپئے گا کٹے گا لے جائے گا ہر ایک لے جائے اتنے لے جائے

یہ روایات ہیں اس کے تحت امام ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل لکھی اپنے عقیدے کی کتاب تاخی تک سرکار کا وصول یہ حضور کا میرا شریف ہے جسم شریف کا جو ہے لیکن ہو آ گیا

یا اختیار جان فرشتہ لے جائے موت بنتی ہے نبی میرا جسم شریف نال روح تشریف لے جائے ہر شادم تک میرا بنتا ہے نبی اللہ والے کا میرا کرو بنتا ہے روح اپنے اختیار کے نام آخری مسجد نفس دیا خواہشات کو جدا کر کے اس دنیا جیوی روح جسم کٹ کے اتنے لے جانا پہلے آسمان سے دوجے آسمان سے تیسرے میں چوتھے سے جنا جنا ہمت کوشش طاقت ہے ریاض دنیا اپنی کرا اپنے پیار کا رشمو اتر لینا اللہ

مولا پرستان حضرت سیدنا مولا روم رضی اللہ تعالی مسنوی رومی والا فقیر آپ بچپنے کے اندر بچے نال بچے اگلے میں آؤ مکان کی چھت میں کے مار مارنے آپ فرمانے یارو ایک کام میں مانوے آسمان میں چڑھ کے چار کاروبار جی، کی بڑے لگے چلو میرے کو آسمان میرے منسٹر چکا کہ آسمان لگائے گئے ہم سبھی اپنے آپ کے پیاز خدا کرنے لگ جائے نمیاں کا ہار ہو اپنے بندے ساری بلائی شریف اللہ شریف کتوں کرتا ہے اپنی بہت شریف جدو اس جسم کو آزاد کر لے ہو جاتا ہے بندہ جسم کو آزاد ہو جاتا ہے اللہ جب چیزیں کرتے ہیں کرتے ہیں

قیمت بلند رکھنا ہوئے روح شریف آش تک لے جانا ہے تا کر کے سارا کلندر اقبال بولے مومن دی میراج دس دیا سنا بولو سڈا اقبال فرما ہے اختر شام کی آتی ہے فلک سے آ کو وہ ہے آ ستارہ چمک چمکتا ستارا چمکتا ہے شام والے پاس جدو ستارا چمکتا ہے ہاں۔ آسمان تو آواز آسان کدی نہیں سنی ہاں، پڑھ پروفیسر شاکر مذہب کا بابی سی بابے نال سن اعظم لائبریری جی لاہور اتنے کٹھے ہوئے بڑی مدت کی گل ہے میں اقبال کا شعر پڑھیا کہ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا نکل کے سہارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا تو پروفیسر عبد الجبار شاکر کہنے لگا یہ جی قدسیاں دیا گلیں

او مسلمان مت گل سے رہ جائے سونا نبی تک گئے تیرے واسطے دروازہ بند نہ آسمان تو آواز آئی ہے جی ہمت پاک میرا تمت ایک کیوں بزرگ لکھے ہے نا جی، جی۔ نبی کا موجزہ ولی کی کرامت فرق یہ رکھنا ہے وہ جسم شریف نال گئے فقیر روح نال جانا ہے ایک بچے بھی گل رات آ جاتا ہے اربا ہونا اجساد ہونا اجساد ہونا اربا ہونا توجہ اربا ہونا فکیر کی روح جسم مانگو طاقتور ہوتی صرف فقیران کا جسم روح وانگو لطیف ہو جاتا ہے کیسی عجیب کیا بات کیا بات مثلا ہو سجنا ادھر بھی دیوار کھڑی ہے یہ اسی نام سکتے لیکن اگر اللہ دا ولی جسم نو تے جویں مرضی کر لیں وہ اپنی روح شریف دا تصرف کرن تے پورا تخت جو پورا تخت دیوار دے وچوں لنگ آوے تے سوراخ باسا بھی نہ ہو آصف میں برقیہ نے کیتا سی کہ تخت بلکیس حضرت سلیمان دے محل دے وچ آ گیا کسی پاسوں کو مورا نہیں کٹیا بھی ہے جتوں اوتھے بھی ماسا فرق نہیں آن دتا تو جتھے لے آن دے اتھے بھی ماسا نعرہ نعرہ نعرہ نعرہ نعرہ تکبیر رسالت رسالت حیدری تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے خیر گل امی توجہ فرماؤ اللہ والا اپنی مبارک روح شریف نو اللہ

آواز آئی ہے برین بجلی کوئی

روح ایک عجیب روحانی راز قدرت کا ایسے خیر بات پہ کرنا اللہ شریف مولا سنا جب کسی فقیر مہربان ہوئے دنیا وچ اللہ والے نو معراج نصیب ہوئے سبحان اللہ نہ سمجھی معراج صرف سونے نبی دے نال خاص ہے واہ واہ جسم شریف دے نال سونے نبی دا خاص ہے روح شریف دا معراج اللہ والے نو اطلاع ہوندا ہے اپنے روح شریف وہ بھی بندگی خالص کر کے ہر پاس کٹ لینا ہاتھ آ کے اپنے جسم کو بھی کٹ لینا ہے جسم کو روح کٹی جائے جیو دے کیونکہ متصرف ہے مدبر ہے اے مدبر جسم اگر جسم تو آزاد ہوئے جسم جسم کسافت پتے نکل جان لطیف ہو ہے چاہے چاہے جس اپنی تدبیب تو کلندر اقبال ساڈا بولے مت سمجھے کہ اللہ دے فقیرہ مومنا نو حضور دے تابے نو میرا نہیں ہوتا نہ سبق ملا میرا جے مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا سرکار کے میرا کا مطالعہ کرنا میرے کے روحانی راز کھلنا کی آسمان کا جہان بھی آرام بشریت کی سات کیا ہے کی مطلب جی اگر بشر محمد پاک سرکار کا تابے دار اتلا جہان بلکہ حدیث میرا تجھے پتا لگ دے گا اور کر بخاری شریف فرماؤں ہے صحیح ہے فرماؤں نے میرا دی رات جدو سرکار جبریل اللہ تشریف لے گئے لے جبریل نے دروازہ کھٹ کھٹ آسمان دا

بھیجیا گیا سے انہوں لینا سے یا اپنے آپ آئے نے کی مطلب دو گلا دسنیاں سن جبریل امیر اتوں رہن والے فرشتہ پوچھنا ہے کون ہے تیرے نام کیوں پہ پوچھنا ہے دسنا چاہتے ہیں وہ جبریل بھاوے کسی اسی ایسے علاقے میں رہنے والے ہیں مگر سمجھ لو جہان حقیقت چلا چار ایسے اللہ سبحان اللہ

صرف صرف تصویر ذکر یاد یاد عشق ہو آخر سونے کچھ دے دے نہ میرا میرا میرا کم رکھنا ہے شاید کیوں کہ نفس دوست نہیں دشمن ہے

پہچان کرتا بڑا سمجھاتا ہے آپ شیر سنے ہوئے وضاحت کر دے رہا میرا روز اقبال فرماتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے سے چھٹ ہے سنائی سی نا میرا ایک لطف جی دوبارہ لوگ کہتے ہیں کہ آب حیات کی حضرت خضر نے ہاں، ہاں، ہاں۔ کیا آب حیات پیتا ہے

اصل گل قدرت والا جدو اختیار دینا بندے آنا چاہنا کہ رہنا چاہنا جہاں آخر میں رہنا چاہنا وا اندر ہے میری کو بادشاہی فرق اگر کوئی کہے کلو نفس راج تر تر اللہ نے بندیا نہیں مطلب اللہ بعد جان نکل نہیں آیا صرف اتنا ہی بتایا گیا جملہ اس بات کا اعلان ہو گیا کہ جان ہر ایک نو موت چکھنا پہ یہ قانون ہوتے تھے پورا ہونے اب جلدی ہو قیامت میں لینے ہوئے نہیں فرمائی یہ ہوئے وہ اختیار دینا ہی تھا ہے ہاں، کر کے آنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو اختیار دیتا

کرتا سی جی سرکار ہوں آپ مقابلے میں آ جاتے تو کھ رہنا پتا نہیں کنیا معافیا صرف پہ لگ دیا فرمائی حقیقت حیات پیتا یہ دیکھ بہانا ہی ہے اثر کر رہا رب بہادر شریف مولا نے

شیخ عبد العزیز دباغ نے لکھے جب قرآن پڑھتے ہیں کیوں بندہ ہلن لگ پہ ہوں بھی کئی ہلی جا رہے ہیں کچھ نہیں ہلتا اور کتاب پڑھے گا نہیں ہلے گا قرآن پڑھے گا ہلنا شروع انہوں نے لکھا اس واسطے کہ قرآن ہے روحانی عالم مطلب جہان کا کلام جو ہے روح جیڑی ہے جس سے قرآن

کریے ایسا رولہ یہ جاگ بھٹے ہیں جہد روح جیڑی ہے نا وہ مارن کی پوری کوشش بھی ہوتی ہے جلدر اقبال سنا نہ

اصل تے دل لیے توجہ نہیں فرمائی اوے نعرہ بندیا او مجذوبان دے او میں کمرے سائیں بادشاہ ہو گیا دے بی بی مائی تو بھی سردار ہو گیا دے اگر جو ہو جاندا ہے تو دل عشق دے اندر جو ڈوبیا ہوتا ہے پھر بھی خدائی قدم آ جوندی اگلے دن میں گل کی دی یاد سنا رہا ہوں

بندے بندے لیں لیں اگر سکتی کے تھلے رکھ وہ ضرور ضرور ضرور ہے ہے ہے کھچ کشش مگر بھائی نہیں عشق بھی کشش ہے بندے چگڑ مار جانے یہ وڈی چگل سکل کشے کی سکل کیا ہوتی ہے بھائی زندہ باد زندہ باد ایماندار دس مولا روم فرماندر مرشد رومی جن اقبال نے اپنا مرشد اقبال فرماندا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا

ذرا بولو چار اگر خالق تو منگن کی بجائے بندگی مقام بندگی ہے اگر مخلوق تو کٹ جاوے آسا امید ہر پاسوں کٹ لوے یہ استعمال بے نیازی آخر رب تے بے نیاز ہو نہیں لیکن اتنے مقام ہے سونا منگا کی کی میں کر سجن دشمن میں نفس تے میرا میرا دشمن ہے میں پھر اے جاہل تو عالم تو جو جاننے جاننے کوئی نہیں لہذا میں تینوں نہیں آخنا

ہاں۔ عشق دے پہنچ جاوے تو آتا جا تو قہر کریں اصا بھی عاشق ہاں تو لطف کرے دے کیونکہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت

میرے گھر آن کے میرے پتر حدیث پڑھا دیا کرو امام مالک فرما رہے فرما رہے آلوم رشید اپنے بچے لوگوں کے بچے میرے اگے بٹھا دیا کر کٹے پڑھاوا گا اگر تو آتے میں اتے آوا میں نبی حدیث نو اتنے تیرے دربار ادب کرنے آنا میرے عزت کرن نہیں آنا تو کی سمجھنا ہے اگر تو میرا نوکر رہنا چاہے میں نو گوارا نہیں تو میں نو ذات دی سبحان اللہ لالچی ہیں لوکاں دی جیب تے نظر رکھن والا فقر دی دولت تو محروم ہے یہ سارے فقیر بن گئے جس لے جو وقت آوے اونوں جا کے سونا تو کرم کر

گل میں پیا کرنا جڑی خودی دی گل میں پیا کرنا جڑا استغنا دی گل پیا کرنا اکھے اے زمانے تیرے لبنا نہیں کیوں نہیں لبنا اقبال فرمان نہ ڈھونڈ اس چیز وہ دس دین دا میرا جے مسلمان ہی تیرے کتھے لبنا ہے نہ ڈھونڈ اس چیز کو دا کٹنا جڑا ہے نا ہائے کہ ہر پاسوں روح کٹیچے کٹیندیاں کٹنیاں ہے ہے پاشوں کٹنا پہ ہر پاش ادھر دیکھ حضور سیدنا غوث پاک میرا سبحان اللہ کیا بات آپ فرماندن میں چلے پہ کردا سا میں سو کھادی جنا چیر رب سونا نہیں کھلاوے گا نہیں پیاوے گا میں نہیں کھاوا گا نہیں پیوا گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماندے نے سال بھوکا رہا ایک سال پیاسا رہا وا سال تو بعد حضرت خضر آئے آپ فرما نے کھاؤ پیو آپ فرما نے تھی تو کسر پورا آیا بند میں کھاوا پیوا گا ورنہ نہیں تو تھی کیوں آئے جی وہ پھر چلے گا سال بعد سال پھر میں اسے ایک سال پھر گزر گیا سبحان اللہ سال تو بعد امتحان پورا ہویا خضر فرما نے مینو اللہ نے بھیجا ہے میری قسم نے اس مقام تے جدو روح پہنچ دی ہے ہوں اس مقام تے آن کے میرا شروع ہوتا فقیر دا کوئی پہلے دے کوئی دوسرے دے عروج کر جاندے کوئی تیسرے دے کوئی چوتھے دے تا کر کے باج ہی مستامی سرکار دے بارے ہی بڑھیا سی آپ فرماؤں دے رہے ہیں خواب آپ تکیا کسے پوچھا دسو کتنے جے فرمایا چھویں دے بیٹھا ہوں کیا بات ارگی بھی سونے معروف کرخی کتنے نے وہ جناب بارے کتاب والے چاہتا ہے قبر ہو تریا کو مجرب عراق قبر شریف ہے

جنت مقام ملنے نا وہ ایسے روحانی میراج دے مطابق ملنے نا جنا کوئی ایسے روح نو عروج کرا گیا اونا جنت درجے میں ملتے جاؤں سمجھو نہیں فرمائی تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ والے فقیر لوگ جڑے ہوں گے نا وہ سجنا ہائے ہائے ہائے یہاں کا میراج بر حق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میراج صرف سید لمبے آلو ہے ایک حدیث شریف ایک مشہور ہے بامی ہوتی صدق نہیں پلاب دی السلاة میراج المومن نماز مومن کا میراج ہے کہوں ہے وہ کیوں بامی کسے بزرگ دائی قول ہوئے تھے تامی چھیک ہے جب ضرور حدیث مبارک نہ لیکن گل حق کے کیوں بھئی نماز میراج مومن کیوں بن دی نماز کھلوتا دنیا تو کٹیا گیا کٹیلا ہے کہ نہیں وہ چلو یار پورا نہ ہی کٹیچے ورگا لیکن انہیں ضرور آ کھان پی خیشاں کٹیاں جیشاں تو کٹیا ہے کٹیچن نال روح کٹی یہ عروج ملیا تو میراج بنیا جے نماز دے وچ کسے نو میراج نصیب ہوندا ہے نا نماز میراج مومن ہے تے اللہ والے جڑے ہوندے نا انہاں دی ہوا وقتی نماز ہوندی ہو سبحان اللہ تے ایویں سمجھ ہمیشہ نماز وچ نے تے سوتیاں وی نماز وچ نے جاگدیاں وی نماز وچ نے انہاں دی روح شریف ہمیشہ اس یار واحد دی طلبگار تے عاشق ہوندی ہے اسے ال کھچیندی ہے اسے ال جاندی ہے تا کر کے اللہ دا فقیر سوتیا معراج وچ کیا گل کر لگا سونے یوسف علیہ السلام روحانی گل تو پھر جب ساتھ چھٹ چند ہو گیا توجہ ہے سونا فخر دا میراج سارا رومی لکھ رہے حضرت سیدنا یوسف پیغمبر علیہ السلام بچپنے دا یار ملنا ہے آپ مصر دے وزیر نے بادشاہی ہے ملن واسطے یار آئے آپ فرما دے یار یار یار توحفہ لے کے آدھے نے سڈے لیے کی توحفہ لے آئے جی یار یار توحفے بغیر جان سمجھو چکی وال تو بغیر چلے تو لے کے کہ نہیں کرتے سونے میں اپنے علاقے بڑے تحفے لبے نے تیری بارگاہ پیش کرنے مگر تیرے ورگا کوئی توحفہ لبا ہی نہیں تو اپنے آپ آپ کا ہی تحفہ ہے میں صرف ایک کام کیتا ہے اے شیشہ شیشے اپنے آپ یاد بہانا بنا کے شیشہ لیا رومی فرما رہے اللہ والا اللہ والا ہونا شریف کو جدا ہو زمین جلا جدو مر کے جاوے گا رب فرماوے گا دس اور میرے واسطے تحفہ کی لیا یارہ ہوں جی اللہ کے فقیر فکیر تیری مخلوق تیرے واسطے کی تحفہ اپنے آپ کا آپ ہی تیرے نال بھی کوئی شہ ہوگی تو میں لے ہوئے لایا تیری بار مار اندر کر کے تیرے کو لے آدھے اپنی شان اس شیشے میں تیری تصویر شان اس شیشے میں دسے گی

سلیم کا مانا ہوتا ہے جن سپ ڈنگ مارے ڈسا ہوا توجہ نہیں فرمائی جنوں سپ ڈنگ مارے اللہ فرماندہ ہے سڈے کول رحمت وہ نہیں لٹنیا نے جیڑا دل کے ڈنگ کھا گیا کیجا ڈنگ کھا گیا وے پہنچ گئے ہوں اتنے سپاں دے ڈنگ دے تھوڑے مارنے نا عشق الہی دا ڈنگ بن گیا عشق الہی دا ڈنگ بن جاوے جن اقبال فرما مقام عقل میں مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال مقام عقل سے آس گزر گیا اقبال مقام شوق میں کھویا گیا مقام ہے ہے میں علم دے بڑا چھتی لنگ لنگ گیا ہاں۔ عشق گل آئی کے کدھر جانا سی ایسا جو گئی نہیں ڈنگ وج ہے عشق عقل سے غالب ہو جاوے نا عقل ہو جاوے بالکل مغلوب تو مجروب بن جاتا ہے جو پڑھیا لکھیا ہوں وہی بول جا لیکن بھولتا بڑا عجیب رنگ جو سارے تاجدار گزریا واہ واہ واہ